وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اور یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے حکم میں زیادتی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ تم لوگ پھٹکارے ہوئے بندر ہو جاؤ یہاں یہود کی ایک بستی والوں کی بداہدی اور ہیلا سازی کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا تھا اس دن ان کی آزمائش کے لیے مچھلیاں زیادہ آتی تھیں انہوں نے ہیلا سے کام لیا ہفتے کے دن مچھلیاں آ کر ان کے جالوں اور تالابوں میں پھنس جاتی تھیں بستی والے ہفتے کے دن گزر جانے کے بعد ان کا شکار کر لیتے اللہ نے انہیں ہیلا سازی اور بد عہدی کی یہ سزا دی کہ ان کی صورتوں کو بندر کی صورت میں بدل دیا یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سرعراف آیت 163 میں مذکور ہے